حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم ان چیزوں ہی سے ہوتا ہے بدنظری زہریلے جانور کے ڈنگ اور بہتے خون سے عباس امبری نے بدنظری کا ذکر نہیں کیا اور اس حدیث کے الفاظ سلیمان بن داوود کے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نواسی